نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات يهده الله الله فلا فلا مذل له له يذلل هادي وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك علاد وأشهد أن عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل وا سا وكل بدعة بدا وكل ضلال في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم قریم و من الشيطان الرجيم والذين إذا یوسر لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کیا کرتے ہیں وہ اسراف سے کام بھی نہیں لیتے اور بخل کا اور کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے اور ان کا خرچ اس کے درمیان درمیان بڑا ہی مناسب ہوا کرتا ہے صدق اللہ العظیم صحیح بخاری دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ میں اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے پاس گئی اور میرا ابا اس وقت زندگی دے آخری ایام وچ ہے آخری آخری کڑیاں وچ ہے یعنی آپ دی وفات اور آپ دی موت دا وقت قریب ہے اما جی فرماندیاں نے کہ میرے باپ نے مینوں دیکھا تے فرمان لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تساں کتنے کپڑیاں وچ کفن دتا سی تو میں کیا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی تین تلے ہوئے سفید کپڑے کفن دتا جنہ کپڑے پگڑی بھی نہیں ہے اور کرتا کمیس بھی نہیں ہے تو بعد میں ابا جی کہن لگے کہ اجڑا دن ہے میں کہا جی سوموار اور پیر دا دن ہے ہاں پہلے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن فوت ہوئے میں کیا جی سوموار والے دن پھر فرمان لگے کیڑا دن ہے تو میں کیا جی اج بھی سوموار ہے ابا جی فرمان لگے ارجو فیما بینی و بین اللیل مینو امید ہے کہ میں اج رات تک فوت ہو گا بہرحال حال آپ میرے ابے نے فرمایا کہ چادر پہنی ہوئی ہے جہد اتر زا فران کا تبا لگا ہوا ہے اپنی اس چادر وال ویکھیا اما جی فرمایا نے کہ ابا جی کہ لگے کہ جس وقت میں فوت ہو جا تو اے میری چادر یہ تبا جڑا جا یہ دو لی زیدو علیہ سوبین تو دو کپڑے فرمایا ہونا تو مینوں یہاں تین کپڑے کفنا دینا اماں جی آئشہ سیدھی کارزی اللہ فرمایا نے کہ میں کہ ابا جی آ جڑی چادر تُن اتنے لی ہوئی ہے جیسے مطلب کہہ رہے ہو بھی یہ کفن میں شامل کرنا یہ ناہک یہ تو پرانی جی چادر ہے تو یہ تمہوں کفن دئیے ابا جی فرمان لگے کہ بیٹا یہ نل ہائیا آ حکو بل ج بل جدید میرے نمت کیا جڑے نویں کپڑے نے نا مہنگے ان کپڑے کا زندہ آدمی وہ زیادہ حقدار ہے تو میں تو فوت ہو جنا مر جنا تو لہذا مینو آ آ میری چادر ضائع نہ کرنا اندر ہی مینو کفن دے دو ہونا تو پھر میں کفن سارا ہی نواں خریدو گے تو فرمایا میں وہ تو ضائع ہی ہو جانا تو اس واسطے مینو تو یہ نسا سادہ کپڑے بھی کفن دے دینا یہ سی بخاری اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دی اے وسیعت سمجھ لو یا اے گفتگو سمجھ لو جو کہ در حقیقت آپ رضی اللہ عنہ دی تمام زندگی دی یہ عکاس ہے کہ آپ فوت ہونے دے وقت اپنی بیٹی نو کی کہہ رہے ہیں اور آپ دی زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زندگی کتنی سادہ گزری ہے اس آخری بات تو اندازہ کیتا جا سکتا ہے تو بہرحال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وچ اج گفتگو ہوئے گی سڈا ملک میرے دوستوں اس اعتبار نڑ کہ موسم موسم دیکھیے آب و ہوا دیکھیے اور ضروریات زندگی دی دستیابی اور فراوانی دیکھیے تو بہترین ملک ہے تو لیکن بے تکا تعصب نفرت ایک دوسرے نال مسل کی خاص طور پہ انتشار خلف شار ان چیزاں نے اے ملک جڑا آب و ہوا دے دتبار موسم دے اعتبار اپنی زرخیزی دے اعتبار ایک بہترین خطہ ہے اے ملک اس وقت جہنم دا سما پیش کر رہا ہے اور پھر افسوس کہ اختلاف اور تعصب بے تکا ایسی مسلم شخصیات اور نفوس قدسیہ دے بارے وچ جنہ دی سیرت طیبہ دے نال قرآن اللہ دا پریا پیا ہے جنہ دی جنہ دے نیک ہون تے پرہیزگار ہون تے غیر مسلم بھی جنہ دی گواہی دیندے مہاتما گاندھی ایک دفعہ اپنے جڑا اپنی مشینری دے لوگ نے نا وہ انہوں ایک دفعہ سادگی دا لیکچر دے رہا تو حوالے دے طور پہ بھی زندگی کیا زندگی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دی کہ یار زندگی تو ہے تو تھی بھی سادہ زندگی گزاریا کرو اسراف تو بہت ڈیکوریشن تو بچیا کرو تو کہن لگا کہ میں تھنوں اس لیکچر دے اندر رام چندر کرشن اپنے جڑے سڈے گرو گزرے نے نا بڑے انہوں دا حوالہ میں نہیں دے سکتا گو بھی سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے کیوں کیونکہ کرشن اور رام چندر یہ کوئی تاریخ ساد لوگ نہیں ہے کہ کا محفلوں کے اندر تقریر کے اندر لیکچر کے اندر حوالہ جائے یہ کیا تاریخ ساد نے اس نے کہا میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دا انہیں تو کیا رضی ساڈا ساری عقیدت ہے کہ جدو بھی سیابی دا نام آوے تے پیار نال محبت نال تے کی کہنا رضی اللہ کیونکہ اللہ نے سانو یہ اشارے دیتے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ہاں وعد لهم جنات تجري جنا الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ایک اور مقام فرمایا لقد رضی اللہ عن نی اذ کا تحت شاہ جاتا فعلم ما في قلوبهم معافی السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا لہذا جدوں کسی بھی سیابی کا نام آئے تو محبت نال عقیدت نال کی کہنا رضی اللہو کہہ لگا بھی میں انہوں کا حوالہ اس واسطے دا اپنی نہیں دہ کیوںکہ وہ تو تاریخ ساز ہی نہیں اے لوگ تاریخ ساز لوگ نے تاریخی لوگ کیوں کہ بہت بڑی سلطنت کے مالک ابو بکر بھی اور عمر بھی رضی اللہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف سوا دو سال تقریباً خلافت کی پورا عرب فتنیا دی لپیٹ ہے ہر طرف بغاوت ہی بغاوت اس مرد مجاہد نے سوا دو سال دے اندر ساری بغاوتوں دا خاتمہ کیتا ہے اور آپ دور اندیش دورن اندیشانہ پالیسیاں نے پورے عرب نو امن دا گہوارا بنا دیتا اور پھر اسلامی فوجاں عراق اور شام دے اندر برسرے پیکار نے سلطنت دے مالک اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور سلطنت ہور پھیل گئی ایک گاندھی دے مالک ہون دے باوجود یہاں دی زندگی انتہائی زاہدانہ فقیرانہ اور انتہائی سادہ زندگی ہے سادگی ایک نفاست ہے سادگی اے اللہ نو بڑی پسند ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ سادگی اور چیز ہے تے نفاست نہیں اصل وچ نفاست سادگی دے اندر ہی ہے اسراف اللہ نو پسند یہ اللہ نے اپنے نیک اور سالے بندیاں دی شان بیان کیتی ہے بھی میرے نیک اور سالے بندیاں دا انداز زندگی کیا ہے پہلے اپنے بندیاں دا ذکر کیتا کہ کیویں فرمایا وائے باد الرحمان الدین یمشون الارض ہونا وَإِذَا خَاتَ بَهْمُ الْجَاهِلُونَ قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا نکولون عنا عذاب جهنم ادا عذابها كان غراما نام ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فرمایا نیک دی زندگی سادہ ہوندی ہے ہوں وہاں پروٹوکول والی نہیں ہوں جدوں باہر نکلنا ہے تو بھی پروٹوکول نے کار آنا ہے تے کسی سڑک سے نکلنا ہے ਤੇ پھر آدم بو آدم بو ਹੈ بندہ ਉੱਥੇ نظر ہی نہ ਆਵੇ کیا زندگی ہے تو ہر حال کہنے لگا سا بھی جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے نے کہ بیٹا میں فوت ہو جا تو مجھے سادہ جے کپڑے جی کفن دے دینا کیونکہ زندہ نم کپڑے کی زیادہ ضرورت ہے تو اس خلیفہ رسول دی ویسے زندگی کتنی سادہ ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا نے لیکن افسوس ہے کہ ایسی عظیم دے بارے میں بھی اختلاف ہے کوئی نفوس قدسیاں قدشیا برگزیدہ ہستیاں نو ہیں کسی نے تن و کا نشانہ بنایا ہے کسی کوئی انہوں معاذ اللہ سما معاذ اللہ ہیں ایمان تو باہر قرار دے رہا ہے میں کہنا ہونا بھی جی ابو بکر جیسی عظیم ہستی وہ ایمان تو باہر ہے تو امت پھر مسلمان کیڑا رہ جائے گا اس بندے دی سیرت حیا سیرت طیبہ دے نال قرآن پیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین بے شمار ہائے اسی لوگ یہودیاں عیسائیاں تو بھی گزر گئے اگے لنگ گئے یقین جانیے اگر کسی یہودی نو پوچھا جائے نا کہ تے سب تو بہترین بندے کہڑے نے وہ کہن گے کہ موسا علیہ سلاطو وسلام دے ساتھی جنہوں نے موسا علیہ السلام نو دیکھیا آپ دا کلمہ پڑھیا آپ دی مدد کیتی اے یہودیاں دا تبصرہ ہوئے گا تے جے عیسائیاں کو پوچھیے بھی تھوڑے بچوں سب تو بہترین بندے کون نے وہ کہن گے عیسا علیہ سلاطو دے دسیابی اور ساتھی جنہوں نے آپ دیکھا آپ دی مدد کیتی اور ساتھ دیتا تے دوں آئی نہ ساری باری تو سارے ایک خاص طبقے نے انہوں کو پوچھا گیا بھی تھے جو سب تو برے بندے اکے کون نے اکے مہاد اللہ نبی دے سیاپا ہے کیا عجیب سورت حال ہے یہ نہ کلمہ گول ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور خاص طور پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زندگی دے ہر مرحلے دے اندر زندگی دے ہر پہلو دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کی کدی کوئی ایسا لمحہ یقین جانی ہے میں آپ دی حیات طیبہ نو پڑھیا تو میں حیران رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تو خیر ویسے ہی انوکھا ہے نا اس مقام تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا تو میں جناب ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اور جناب ابو بکر دی زندگی دے اندر عجیب مماثلت دیکھی بڑی مماثلت بڑی مشابت کی ابراہیم علیہ سلات وسلام دی ساری زندگی آدمی کھول کے دیکھ لو پڑھ کے دیکھ لو ساری زندگی دے اندر کسے ایک مرحلے دے اندر کسے ایک وقت کسے بھی وقت دے اندر کوئی اللہ دی ذات دے اتنے شکوا اور شکایت کیا جی معاملہ ہے کوئی شکایت نہیں ہے حالانکہ جتنی آزمائشاں آپ دے اتنے آئی ہیں نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹ کے شاید کسی نبی نے اتنی ٹینشن والی زندگی نہ گزاری ہوئے ابراہیم علیہ کوئی حکم آیا کوئی اللہ نے بات کی ہے سر تسلیم میں خان تو جے اگ بھی چھوڑ دیتا ہے کفار نے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے پھر بھی زبان اقدس سے آئی کلمات حسب اللہ الوکیل اللہ کافی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی ہے ساری سی کوئی بندہ یقین جانو ثابت ہی نہیں کر سکتا حالانکہ اللہ نے نبیا کے متعلق نا سورہ یوسف کے اندر ایک گل کی ہے وہ عام نبیاں تو لگے گی حتا ادستے اثرو سو لو ودن اہ ہوم کد کو دو جا نسرونا فن اج یمن شا و ردو بسنا انل کو مل اللہ فرماندے نے نبی مایوس ہو گئے نبی اے ٹائم انبیاء علیہ اسلاط و اسلام بھی آیا لیکن ابراہیم علیہ سلاط و اسلام زندگی دے اندر ایسا کوئی منظر نامہ سامنے آیا ہی نہیں ہے کوئی شکایت نہیں کوئی شکوا نہیں ہے میرے بندے بیٹا ذبح کر دے اللہ ٹھیک ہے یہ فلاں جگہ دے چھڈیا ٹھیک ہے اللہ اللہ ملک چھڑ دے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو یقین جانی ابو بکر کہو رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی زندگی دیکھی ہے پڑھی کوئی ایک پہلو بھی زندگی دا ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کدی شکایت کی ہوئے آپ نے حکم دیتا ہوئے آپ نے کوئی چراں کوئی چوچ چراں نہیں جو کہہ دیتا ہے جو کہہ دیتا بالکل سچ ہے کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں ہے بخاری دی روایت اس بات دی تعید دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں جسوں بھی دین دی دعوت دیتی ہے اپنی رسالت دی دعوت دیتی ہے انہیں منن لگیا کچھ نہ کچھ ان کے باز دا اظہار ضرور کیتا ہے وہ ہچکچایا ضرور ہے کسے نو بھی میں دعوت دیتی ہے اسلام دی وہ ہچکچایا سوائے ابو بکر رضی اللہ ابو بکر نو فرمائے میں جدوں ایمان دی دعوت دیتی ہے اے نے فور لبے کہہ دیتا نہ کوئی ہچکچاہٹ نہ کوئی شک نہ کوئی شبہ تے بخاری در سنو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کچھ نوک چونک ہو گئی تو بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کوڑوں اللہ توازو ان کے ساری دا اندازہ کیجئے یا رسول اللہ میرے کوڑوں کوئی فادہ ہی ہو گیا عمر میرے تو نراز ہو گیا تو انہوں کب ہو کہ میرے نال صلح کر لبے ہائے ہائے ہائے تو میرا ایمان ہے خدا دی قسم ایمان میں انتہائی زمانت اور گارنٹی نہ کہنا کہ اس چپکلش دے اندر بھی اگر کوئی وعدہ ہوا تو حضرت عمر دی طرفوں ضرور ہویا ہوئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی طرف نہیں آیا نہ اپنا ہی لے دیتا یا رسول اللہ میرے کو گلتی ہو گئی یہ میرے نال سلا کر لو سنیے وہ دن حضرت عمر بھی آ گئے آپ نے فرمایا او عمر او تو ابو بکر تو ناراض ہو گیا رضی اللہ عنہ او اس عظیم اور پا... آ, شور بچے کر رہے ہیں تھوڑی مہربانی ہے نا بچوں کے اتنے ذرا کنٹرول کرو فرمایا تو ابو بکر تے ناراض فرمایا میں ان اللہ باسانی الیکم اللہ نے مینو تے سارے وال نبی بنایا میں آیا تو تے سارے وال ہی سا لیکن جدو میں تے سامنے دعوت پیش کیتی ہے نا دین دی توحید دی تے تساں کیا کذب تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچ نہیں بول رہے اور تساں سارے یہ کہہ دیتا لیکن ابو بکر نے کیا صدق کہ اس شخص نے سچ کیا ہے پھر میری تصدیق ہی نہیں کی تھی وہ آسانی بے نفس ہی و مالے فرمایا میری مدد وچ اپنے اپنے مال اور اپنی جان دی بھی کوئی پرواہ اے ابو بکر نے رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ کو کسی نے پوچھا بھی کوئی ایسا منظر دس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کفار نے بڑی بدسلوکی کی ہوئے جناب عبداللہ بن عمر کہن لگے کہ آپ کعبے دے سین وچ نماز پڑھ رہے نے بن نبی معیت خبیص آ گیا اس نے آپ دی گردن مبارک دے اندر کپڑا پایا اور وٹ دے دیتا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت دید نہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تے پھر خدا دی قسمیں حالات گمبھیر ہو حالات دیگر گو ہون تے دین دی بنیاد تے ہون تے تعاون کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے میں بڑے بڑے بندے خوڈاں ویکھے وی کڈاں سے وڑ جاندے پرواہ ہی نہیں ہے او یار سا اپنا کم ٹھیک پہ چلتا ہے تو یہ ٹھیک چلتا وی دا تے کام ہی ہے کوئی نہ کوئی کم انجدہ کرنا ہی ہے جگڑا کوئی کم خراب ہوے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کدی یہ نہیں آخیا یار سولہ م مکے چ رہے تھی لڑائیاں پہنچ جدو مدینے آئے پھر بھی نا اگے ودے نے تے اک بن ابو معید نو تک ماریا کہ آ تک دو لاجو لن این اکولا ربے اللہ وقت جا بل بئیے نہ میر ربے کم میرا رب اللہ مشکل کشا صرف او ہے ہاں کسور ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف پہنچی تے کئی دفعہ مشرقہ نے کٹھے ہو کے آپ کے حملہ کرنا تے میرے ورگے نے بھی ہچکچا جانا کاش میں اس وقت دفاع کرنا اسی واسطے نا اسلام کا یہ اتفاق ہے اور علماء اور فقہا یہ گل کرتے ہیں کہ وہ بندہ جدو فرعون جناب موسا علیہ السلاۃ وسلام دے قتل دا منصوبہ بنا لیا ماض اللہ وہ بندہ بولیا مومن آل فرعون ان کی کیا جاتا مومن آل فرعون ہے تو بڑی ضرورت ہے بڑا پتا ہے دنیا دا قاہر ترین جابر ترین آدمی سامنے اور اس دی پوری کابینہ وہ ہے اور اے بندہ ایک فیصلہ کرتا ہے کیا ضروری اقد الموسا ولی ادو ربا انی اخاف ان بدل دینکم او ان یدھیرا فی الارض الفساد فیرون کہنے لگا بھی میں چھڈو میں موسیٰ نو مار دیا عجیب منظر ہے کوئی نہیں بولیا سور چپ خاموش او بندہ ایک کوئی بولیا ہے فیرون دا رشتہ دار تے ਹੀ ਬੋਲਿਆ بولیا بھی ہوں تو پانی سر تو لنگ گیا جی بندہ یہ منصوبہ یہ عملی جامہ پہنا دے مار دے پھر میرے ایمان کا فائدہ کیا ہوں دس پانی لنگیا سر ہوں نہ بولیا تو کدوں بولنا پھر اللہ پرمند نے بندہ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکم ایمانا جڑا پہلے اپنا ایمان ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ چھپا رہا تو ادو پھر بولیا بھی نہیں یہ ٹھیک نہیں تو اولا ماں کہ یہ بندہ افدل ہے کئی دے ادرو تلی کو کسی نے پوچھا بھی مومنے والے فروئن بہتر ہے کہ ابو بکر بہتر نے آپ نے فرمایا وہ چلیا مومنے والے فروع بھی آپ دل نسبت کی ہے وہ نسبت ہی کوئی نہیں یہ بندہ بے شک قرآن اللہ نے انہوں مومن آخیا ہے اور یہ بڑی ستائش کیتی ہے بڑی تعریف کیتی ہے اور یہ اس کلام نو اپنے قرآن دی زینت بنایا ہے لیکن فرمان لگے ابو بکر ابو بکر ہے ابو بکر ابو بکر ہے اگر, اگر اس بندے نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا لیکن ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھے اس تو کلمہ پڑھن تو بعد کدی بھی اپنا ایمان چھپایا اور میں نسبت ہی کوئی نہیں کیا نسبت ہے سستی اقدس ہو مقدس ہو مبارک ہو متحر دے بارے اے شک اور اے گنڈا کہ اس بندے نے خلافت کھو لی فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ماں دے حمان زیادتی کی تھی معاذ اللہ سما معاذ اللہ آؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھئے بھی کیا تو جناب ابو بکر نے زیادتی کی کوئی صحیح بخاری دی روایت ہے خدا دی قسمیں یہ گلاں کر دیں آسان نے لیکن کوئی شیعہ بھائی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب ابو بکر صدیق نے کوئی عیاشانہ زندگی گزاری ہوئے مصرفانہ زندگی ہوئے نا سیدنا محمد بن علی محمد بن حنفیہ آپ فرمند نے کہ خوفے کے غالباً شاید بخاری دے اندر کوفے دا ذکر نہیں ہے بہرحال اے بات ہے کہ میں اپنے ابا جی کو پوچھا کہ ابا جی خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی ادو آپ خلیفہ نے خلیفہ راشد خلیفہ رابے چوتھے خلیفہ ابا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کون بہتر ہے امت محمدیہ دے اندر یا ظاہر بات ہے مطلب تو یہ ہے ویسے مسلمانوں دا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء تو بعد سارے لوگوں بہترین سب تو افضل ابو بکر صدیق نے امبیا تو بعد درجہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ دا تو حضرت علی کو پوچھا جا رہا ہے کہ ابا جی کون بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد فرما ابو بکر ابو بکر ہے ہاں؟ دے حوالے نال گل کی جاتی ہے بھی انہوں دے اتنے زیادتی ہوئی خلافت کھو لی ویسے دیکھا جائے بھی خلافت ہے حکمرانی ہے یا اقتدار ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتنے آدمی لڑتا تو مرد پھرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ایس ایسی گل متون کرنا کہ انہوں نے آ اعتراض کیا یہاں لوگوں یہاں چیزوں کی پرواہ تو نہ ہی اقتدار کوئی ایسی چیز ہے جہد واسطے سلاحا اور اصفیا جہ پاپڑ بھیلن اے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ خلافت کھو رہی بڑا ظلم ہوا بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ کون نے وہ بڑی مشہور حدیث ہے بڑی مشہور میں گل کرنا نا میں پہلے گل کیتی ہے کہ زندگی دا کوئی ایسا شعبہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ نبی تو بعد جی اندر جناب ابو بکر نے سب کتنا کی کمال زندگی ہے کمال اگر میں یہ گل کہہ کہ قرآن قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک اور سالے لوگوں دے جتنے بھی آمال اخلاق آدتاں خسلت بیان نے نا دیا امبیا تو بعد او دا امبیا تو بعد ان سارے امال و اخلاق دے سب تو زیادہ مصداق کون نے ابو بکر رضی اللہ عنہ جی دی دلیل میں ہوں لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਰਈਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੇਗੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜੇਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬੂ ਸਲਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹੁਮ ਜਅਲਨੀ ਅਹਲਾ ਬਾਬ ਮਿਨ ਅਬਵਾਬਿਲ ਜੰਨਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਆਖੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ہاں میرے بچوں لنگ جائے میرے واسطے شرف ہے کہ میرے بچوں نہیں لنگ آئیے ذرا اپنے اپنے گرے باہر جھاتیاں ماری کہ کوئی ایسا عمل ہے کہ نماز ہے زکاة ہے خیرات ہے یا روزہ ہے یا ذکر ہے کوئی ویسے تو رسول اللہ سے تقریباً تین چار دروازے کا ذکر ہے باب السلاح باب الجہاد باب الصدقہ تین تے بابر ریان چار تے ظاہر بات ہے جنت دے کنے دروازے نے بلا اٹھ تے ظاہر بات ہے ہور دروازے بھی ہے ہی نے وہ ہو سکتا بابو ذکر ہوے یا کوئی ہور دروازہ نہ نا تو بہر حال یہ دعا کر رہا کرو کہ یا اللہ میں تیرا مسکین اور گناہگار بندہ ہاں۔ کسے نہ کسے ایسے عمل دی توفیق ضرور دے دے کہ اس عمل دے ذریعے جنت کا کوئی دروازہ دے آواز مار لو یہ بڑی سعادت ہے کسی بندے جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے چاہے جائے کہ جنت کا دروازہ آواز مارے انجہ جنت جانا ہی ہے لوگوں نے لیکن دروازہ آواز مارے وہ بندہ ہے خدا آ میں تیرے واسطے چوپٹ کھلیا کھلا میرے بچوں دی لنگ جا <laughs> ہائے ہائے گر بڑی آسان اعتراضات کرنے بڑے آسان ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمان یا رسول اللہ اللہ دے اٹھ دروازے نے میں کہن لگا بھی جتنے بھی آمال قرآن اللہ نے بیان کیتے نا نیک اور سلاحا دے امبیا تو بعد دے سب تو زیادہ مستاق کون نے ابو بکر اللہ نے بڑے بڑی خوبیاں اپنے بندے دیا بیان کیتیاں کتنے آئی ہے فرمایا تھا جا با جم ان مزا جے ید نو ہو تما و فرما میرے بندے وہ نہیں جن نماز کا ٹائم ہو جائے تو نرمو گداس بسترے چھڑ دینے نے محفلاں ختم یار دوست ختم نماز ہے یہ اللہ اپنے نیک بندے دی صفت بیان پیا کرتا ہے تو سانوں تو پرواہ ہی نہیں اسی مہمانوں چاہ پیندے نماز گزار دیجیے پرواہ ہی نہیں نماز ٹائم سارا لنگ جائے ستے پہ کدھر ارشاد ہو رہا ہے ہاں اب اگر صدیق نماز دی نماز نماز کے معاملے کتنے حساس نے ابو داود اور ترمزی و روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نو نکلے تو مسجد بچوں کی لگے یا آپ کے گھر کو لنگے تو دیکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہجت کی نماز نیتی ہوئی ہے تو ہلکی ہلکی آواز نال ہلکی ہلکی آواز قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کون دی لنگے تو او ذرا بلند آواز نال تحجت دی نماز پڑھ رہے ہیں تے جس دن چڑھیا تے اے دوویں بزرگ ہستیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس کٹھیاں ہوئیاں تے آپ نے فرمایا ابو بکر میں تیرے کو لنگیا راتی تے تو بالکل ہی تیری آواز ہلکی سی ہلکی آخر مان لگے رسول اللہ نو اچھی بولن دی بھی ضرورت کہڑی کس تو من نہ جائے تو تے جنوں میں سنانا چاہ رہا سا نا انہوں نے سنا رہی تے مینوں شور پان دی ضرورت کہڑی تھی اللہ دا سندا ہے پیا کیونکہ اللہ دی ذات اقدس ہے دلوں دے پیت وہ تو جانتی ہے اسما تو من آ جائے تو یہ صرف اللہ دی خوبی ہے کہ اچھی بولے کوئی پشیدہ اپنے دل چ کوئی ارادہ رکھے یا ہوری بولے ساریاں کون سنتا ہے اللہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا من ما یکون من نجوا ثلاثه اللہ عراب اہم ولا خمسد اللہ وسادسہم ولا آدنا من ذالک ولا اکسارا اللہ اماہم اینما کانو ثم ینبیہم بما عملو یوم القیام ان اللہ بکل شین علیم ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਆ ਪਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸੁਲਾ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਂਦਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੋਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੋ ਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਾਦੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਹੂੰ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما یا رسول اللہ جنت اٹھ دروازے اٹھ دروازے نے تے اونج ویسے لنگنا ہے کسے نے اکو ہے نا اکو چوئی لنگ جانا ہے تے اونج ویسے یا رسول اللہ میں نے ایک گل دسو دا صحیح صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے کوئی میں کسے ڈائجسٹ تے ناول دی گل نہیں پہ تینوں سناندا سہی بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں بھی آئے یا رسول اللہ علی دا من تلک الابواب کلہا یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب ہے میں جنو جنت دے اٹھے دروازے آواز مارن ہر دروازہ انو اپنے بچوں گزارن وچ اپنی سعادت محسوس کرے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے خوش نصیب کہ ہر دروازہ اکھے باب الجہاد آکھے او بندہ میرے بچوں لنگ جا بابو صدقہ آکھے کہ میرے بچوں دی لنگ جا باب باب الریان آکھے میرے بچوں دی لنگ جا باب الصلاح آکھے میرے بچوں دی لنگ جا یا رسول اللہ کوئی ایسا سعادت مند ہے جنہوں سارے دروازے آواز مارن آئے قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم مینو پوری امید ہے پیاریا جس وی قیامت برپا ہوئے گی اور جنت لوگ گے جنت مڑنگ ہر دروازہ ہے تین آواز مارے گا میرے رب قربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نے اخلاق نے تے جے اطمینان قلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کوئی بات سامنے آئی ہے کوئی شک اور شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما اللہ اللہ سیابا مجمع بیٹھا ہے تو آپ نے فرمایا بھی ذرا اج دسو بھی روزہ کسے رکھے اتفاق ہے خدا دی قسم اتفاق بندے دے رونگٹے کھڑے ہو جان بندے دی عقل حیران ہو جائے اور دنگ رہ جائے بندہ کہ اتفاق ہے فرمایا نہ صبح من کو آج آج کسی نے نفلی روزہ رکھے کوئی بھی نہیں بولتا پیا اولیاء دی جماعت ہے اتکیا دی جماعت ہے سفیا دی جماعت ہے ہیں کوئی بھی نہیں بولیا ابو بکر رضی اللہ فرمان لگے یا رسول اللہ ہوں یہ گل نبی پوچھے نا تو جواب دینا ضروری ہے تو جدو کوئی ہور پوچھے تو پھر ہوپا ضروری ہے یاد رکھو ایو ڈنڈ پائی رکھا کرو میں توجہ پڑھی ہے تو میں یہ کیتا ہے تو میں وہ جدو نبی پوچھے ادو جواب دینا ضروری تو جدو کوئی ہور پوچھے تو پھر چھپا ضروری ہے آپ نے یار سول اللہ میں رکھے روزہ ٹھیک ہے آپ نے پھر میں اچھا منتھا پا من کو لیا میں جنا ਓਏ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਅੱਛਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਦਮ ਇਨਕੁਮ ਅਲ-ਯawma ਮਰੀਜ਼ਾ ਓਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਕੇ ਆ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਵਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੋਛੇ ਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੇਰ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੋਚ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ تو جانا بھی پھر پوری گڈی بھر کے کیا بات ہے جی کو ماڑا بیمار ہو جائے تو پھر وہ روی پرواہی کوئی نہیں آ ہے ساری زندگی اے آ رہے سارے معمولات بیٹا گرک ہو گیا سڈے آمال اور اخلاق دا یقین جانی جی کسی ماڑے کی بیمار پورسی کریے تو سواب دا وہ تگڑے نو تے دنیا پوچھ دی ہوئی ہے مزہ تو ہے یہ بھی ابو بکر صدیق دی خصوصیت ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جڑی قرآن کی آیت نا فرمایا جہنم تو دور متقی رہے گا الَّذِي يُوْتِي جڑا اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ آپ بھی پاک ہوئے ہو مال بھی پاک ہوئے وما لأحد عنده من نعمت تجزا تے مال دے رہے ہیں یہ بنیاد نہیں ہے بھی انہیں میں کسی دن پہلے کھانا کھوایا تو چلو بدلہ لے جاوے انہیں فلاں وقت میرا تعاون کیتا ہی تو چلو میں بدلہ لا دیون نہیں فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا اللہ بتغاہ وجہ واجر جے اس بندے نے مال خرچ کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا واسطے کسی احسان کا بدلا نہیں کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ واقف ہی ہوئے شناسا ہی ہوئے کوئی آیا صرف اللہ تو راضی ہو جا تو اے ہے سرحا دی اے نے دے آمال کہ انہوں نے خرچ کرنا دے اللہ واسطے تو یاروں ਤੇ ਯਾਰੋ ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲੀਏ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਤਾਮਾ ਮਿਨਕੁਮ ਅਲ-ਯawma ਮਿਸਕੀਨਾ ਓਏ ਕੋਈ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ کوئی بھی نہیں مجمے بھی بولتا اگر بولیا تو ابو بکر صدیق بولیا یا رسول اللہ میں مسکین نو کھانا کھوایا مسکین تو پھر کھانا کیویں اسی اگر کھوا دئیے نا تو چک چک مار دئیے ہے ہاں۔ یہ کون نے اصل کھانے دا صدقے دا مزہ تو کیا فرمایا فرمائے اللہ مسکین ویتیم و اسیرا انما نتیمکم لوجہ اللہ لا نریدو منکم جزا ولا شکورا اللہ اے احساس پیدا کرے جے کسے دے خرچ کریے کسے دا تعاون کریے ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡੋ ਅਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ کوئی بول کے ویخے کوئی ساہ لے کے ویخے اچھا آ حال ہے سا یار کتنے چلے گئے سڈے اور ساری مسلمان ہی دار ادیس ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو خرچ کیتا کوئی بڑوائی نہیں کوئی جانتا کوئی نہیں جانتا اچھا یہ چار کام نے چار یقین جانو ایک دن میں ساری تقریباً مینو ات یہ حدیث پڑھی نا میں میرا بڑا تجسس رہا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر چار تیرے پوچھیا نے یاد رکھ فیمرین اللہ دخل الجنہ اگر کسی مسلمان دے اندر اے چار کم ایک دن ہو جان فرمایا سیدھا جنت جائے گا تردد کرید ہے تردد ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਜਤਮਾ ਨਾ ਫਿਮਰਨ ਇਲਾ ਦਖਲ ਅਲ ਜੰਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿ ਨਸੀਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਮਿਸਕੀਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਪੁਰਸੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇਰਾਦਤਨ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਇਰਾਦਤਨ ਕਿ ਉਸ ਹਸਤੀ ਅਕਦਸ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਚਾਰ ਕੰਮ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ صدیق رضی اللہ ہوتے کیا بات ہے اتنی سادہ زندگی اور اتنی ایمان والی زندگی اور اس قدر اللہ تعالیٰ دے رسول نال محبت والی زندگی فوت ہون لگے فوت ہو رہے ہیں آخری لمحات نے ابو بکر رضی اللہ شان تو بڑی ہے اگر اس ہستی اقدس و مقدس دی میں شان بیان کراں تے یقین جانو راتاں بیت جان دن بیت جان اس سستی اقدس و مقدس دی شان بیان نہیں ہو سکتی حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن آخری گل کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دے این دا ٹائم حضرت عمر نو بلایا فرمان لگے عمر پیارے میں تو مسلمانوں دی خلافت واسطے نامزد کر کے جا رہا تے اللہ تو ڈردیا رہنا اللہ تو ڈرنا تے کسے دے اتنے ظلم اور زیادتی نہ کرنا جناب تلحا بن عبید اللہ نے کیا حضرت جی تسی ابو عمر نو منتخب کر کے جا رہے ہو یہ تو بڑا سخت مزاج آدمی ہے اللہ نے توڑے کو پوچھا کہ کی جواب دوں گے جناب فرمان لگے میم ذرا اٹھا کے بٹھاؤ اٹھاؤ ذرا ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਲਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਐਡਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਖਤ ਫਰਮਾਇਆ ਸਖਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਵਾਕਿਆਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜੀਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਯਦਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਰਦੇ ਉਹ ਮਦੀਨ ਦੇ ਮਰਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ انہیں جب اپنے باپ نو کیا نہ جا کے ابا جی نوجوان دیکھا بکری تے اتنا شرمیلا اتنا ہیا والا نظر پٹ کے اس نے دیکھے ہی نہیں کوئی کیتا ہی نہیں تے ہویا کی ہے پانی پیا تے ہویا کی فسا کالا لَزِّلِّهِ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ ਰੋਟੀ ਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਫਾਦ ਹੈ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਸ ਇਤਨੀ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਇਤਨਾ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ رائے ਹੈ ਯਾ ਕਾਲਤ ਇਹਦਾਹੁਮਾ ਯਾ ਅਬਤ ਇਸਤਾਜਰਹੁ ਇਨ ਖੈਰ ਮਨ ਇਸਤਾਜਰਤਲ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੋ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਯਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦਨਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੂ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਉਸ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮਾ ਜਜ਼ਾ ਮਨ ਅਰਾਦ ਬੇ ਅਹਲੇ ਗਸੂਨ ਇਲਾ ਅਨ ਯਸਜਨਾ ਔ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ بے پراں رب وارس بے پراں کلے کی آخر کو گل کی ہاں، رابع دتنی میری پسلایا میرا تو کسور کوئی نہیں پر یہ گل کون سنے ہونے اللہ پرواند نے اتنے ہی نہ وہ رشتے دار ایک بولیا تو ان بڑی دہائی کا فیصلہ کیا ان کا نقمی سو قدم ان کو بولے فسا دا کا وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيسُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ کہ کوئی اوکھا مسئلہ نہیں ہے اگر قمیس اگوں پھٹی ہے پھر سچی ہے تو یہ بندہ چھوٹا ہے تو جے قمیس پیچھوں پھٹی ہے نا تو چھوٹ بول دیا پھئی تو یوسف جڑا نا وہ سچا ہے تو اس بندے نے کہا بھی کیا دانائی دا فیصلہ اس بندے نے منٹا سیکنٹاں مسئلہ حل کر دیتا تو جہ کمیس ویکھی فلم مارا کمیس آدھا من تو قال رے من قید قہ دے کنا انہے عظیم وہ کمیس پیچھوں پھٹی سی تو یوسف علیہ السلام بری ہو گئے اچھا اے بی پی دا اے بندے دا فیصلہ بڑا جی تیسرا فرمایا جب اے بڑی دنائی دا فیصلہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ دا کہ وفاد جناب عمر فاروق نو خلیفہ بنا دیتا دنائی دا فیصلہ اچھا گل دور نکل گئی فوت ہونڈے نے تے زبان اقدس تے کلمات کیا نے یاد رکھو اے ویسے عام حالات بھی پڑھتے رہا کرو ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਫੌਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਅਕਦਸ ਤੇ ਕਲਿਮਾਤ ਕਿਆ ਨੇ ਤਵਫਨੀ ਮੁਸਲਮਾ اے اللہ من مسلمان کر کے مار توفانی مسلمہ والکنی بالصالحین یا اللہ مسلمان کر کے مار تو نیکاں میرا انجام کر اللہ ساڈے نال بھی اے معاملہ کرے جدوں اسی مریے تے زبان تے کلمہ ہوئے تے ایسے قسم دے الفاظ ہون تے اللہ ساڈے سارے دی موت اسلام تے لے آئے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی نو سامنے رکھ کے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال دا تعین کریے آخر دعوانا نا